لکھتا ہے کہ وہ ایک آٹو ڈرائیور کو پکڑ کر اور ایک دوسرے کو پکڑ کر انٹرویو لیتا ہے ڈرائیور ہمیں بھی کہ دیکھو تمہاری زندگی میں بدلاؤ کیسے آیا تم جمعہ کہاں پڑھتے ہو میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہوں وہ آٹو ڈرائیور کہہ رہا تھا ہم مولانا شاہ آپ کے پاس جمعہ پڑھتے ہیں آپ کے پاس جانے سے پہلے ہمارے پاس شراب تھا ہمارے پاس شباب تھا آٹو ڈرائیور کی ہماری زندگی تھی ہمیں زنا کرنے میں کوئی ٹوک نہیں تھا ہمیں جو ہے ندی کی سنتوں سے کوئی علم نہیں تھا لیکن اللہ نے جب ہمارے مقدر میں نوانے مسجد کے نور کو لکھا تو ہماری زندگی میں انتظار آیا ہمیں سنت کا چہرہ بنانا آسان ہوا تو لہٰذا کہاں سے ہمارے جو زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی لہٰذا لاکھوں مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں آج اگر یہ کہا جائے والوں کو شاید یہ بات جو ہے نہ عامل لگے لیکن دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کا بیانا کسی کے لیے جو ہے مشکل نہیں ہے بٹن دباؤ آپ کو ملے گا اس ایک سال میں دو ہزار گیارہ میں ڈیڑھ لاکھ سے اوپر ساری دنیا کے لوگ حضرت والا کے بیان سے مستقبل ہو چکے ہیں میں یہ کہتا ہوں کیا یہ لوگ اندھے ہیں کیا یہ لوگ عقل کے کوڑے ہیں کیا لوگ حق کو نہیں پہچان سکتے کیا لوگ باقی اور حق کی تمیز نہیں کر سکتے کیوں پیچھے پڑے ہوئے آگے گرامی مجھے بھولنے کا موقع نہیں تھا لیکن پھر کے ہمارے اوپر گزری ہے وہاں سے لے کر یہاں کی مجھے صحیح کا مسئلہ ہمارا رہا مجبور ہو کر کے کہہ رہا ہوں آنا کے میرا یہ کہنا حضرت کے بیان پر کوئی اثر نہیں کرے گا آپ کی وضاحت کے ساتھ اس لیے کہ بہت ساری عوام یہاں ایسی بیٹھی ہے جو بھارتی مسجد اور یہاں کا سبام مذہب کی چھت لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے کوئی جو ہے کہہ رہے ہوں گے یہ لوگ جو ہے انتظام نہیں ان لوگوں کو انتظام نہیں آتا یہ لوگ ہمارا حالی تین میں بہت برباد کرتے ہیں یہاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بجائے اثر سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب اثر دریا پٹن سے آئے برے آدمی ہیں لیکن بے غلطی سے وہاں چلے گئے اب آنا چاہتے تھے ان کی کانوں نے جواب دے دیا آ نہیں سکے اس کی ذمہ داری کس کی کیا یہاں آ کر دوارا کے ساتھ ہم شراب کو حرال کر رہے ہیں جوبے کو حرال کر رہے ہیں کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو اگر آپ کو کچھ اختلاف ہے جاؤ سفر کرو جا کر کے پوچھو امن کو کیوں دکھاتے ہو اب لوگ کہتے ہیں یہ لوگ خالی بلا کر جو ہے امن کو جو ہے جاندار کرتے ہیں لیکن حضرت مولانا صاحب کے عنوان پر بڑی اچھی بات کی فرمائی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پھر ماروی پھر پیر یہ لوگ اختلاف ڈالتے ہیں یہ لوگ پسند کرتے ہیں حضرت دیکھو ایک آدمی جا رہا تھا خاموشی سے جا رہا تھا جانا اس کا کام تھا اس کی نظر کے سامنے اس کی منزل تھی ایک چور کھڑے ہو کر اس کی گھڑی کو چھین لیا اس کی پاپی کو چھین لیا اب بہت کھڑے ہو کر اپنے ڈیفینس میں اپنے دفاع میں چور سے لڑ رہا تھا اب آنے والے نے آ کر کہا اب جس کی گھڑی ہوگی جس کی پاپی ہوگی اس پر بات گزرتی ہے تو بس میں اثر کر جاتی ہے نہ جانے ہمارے ایک اشتہار کی وجہ سے ہمارے سو روپئے کی وجہ سے میں یہ گھر خنانوں کا اجمام پھیلا سب سے بہتر آپ ہٹا کے اس شہر میں اور حضرت نے بیان میں کیا ہے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اتنے غالب تھے بابر تربیت کے کام میں کہ نگاہوں سے ہی ایک آدمی چھینا گیا تھا نگاہ ہوتے ہی لیکن جب خنانوں کے چنگل میں تھا اپنے خاندان والوں کو بلا کر آئیے میں بتا آپ کو میں محنت آتا ہوں عما کا خاندان ہے اور اردو کا خاندان ہے لیکن اس پر محنت ہماری کمی ہے کی کمی ہے میں ہمارے ساروں کے ساتھیوں کو رہا تھا ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہم نے پڑھائی کو چھوڑ دیا ہم نے تحمیش کو چھوڑ دیا اب ہم اپنی جلدی تسلیم کر چکے ہیں اللہ کے لیے ہمارے اوپر بھروسہ کرو ہم جو ہے تمہارے محنت کی ہمیں نوجوان کو تمہاری تحریر پر لانا چاہتے ہیں تمہارے مدد پر لانا چاہتے ہیں اس کو جو ہے تمہاری جماعت سے کرنا چاہتے ہیں جب یہ ساری قسم کے لوگ میں گئے اور باہر آنے کے بعد خدمات کا شکار ہوئے کر کے سنیے وہ کتاب جو حضرت کی زبان پر میں کہتا ہوں جہاں سورج کی موسیقی نہیں پہنچتی جہاں بجلی نہیں پہنچتی اللہ نے ہوگا کافی رکھی بڑھائی آمان پر ہدایت کی وہ کتاب اگر قرآن مزید دے رہا بڑھائی دے رہا اللہ کے چیلنج ہے اگر نئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو بڑھائی آمان ہے یہ شکل حدیث کی اجلاس کا جو کا جو ہے بنیاد پر ہے تو لہٰذا اس کتاب کو خاندان والوں نے بھی چہرا ہاتھ نہیں چل رہے کس کی مانگ تھی کس کی ہمت تھی کہ ان کو جواب دیا جاتا اور بنایا ہمارے نے ہر ایک شبد میں پک مار کر کے دیکھو شیخ الحدیض مشرق ہے شیخ الحدیز جو ہے شیخ الحد ہو چکا ہے شیخ الحدیز سیمانہ ہو چکا تھا جس وقت ہے بنایا اماؤ لکھا ہے اس میں شرک ہے اس میں پتر ہے گویا شرک اور پتر کی چھ کی بات بنا کر اس کو جلا دیا گیا جلانے کی رسم ادا کی گئی سارے کرناٹک میں جتنی مسجدیں ہیں جتنے ممبر مزار ہیں جہاں سے اس کے بھی مانگے میں آپ کو اگر چاہے تو کیا بھی امر کا ایک اور ان کے کے دروازہ پر میں چاہتا ہوں جو ہمارے دعوت کے ساتھی یہاں تشریف پر آئے ہر ایک ساتھی ہمارا اس کے کو لے وہ بیان بھی ہے حضرت نے کر کے بیان کیا ہے یہ جو سردار کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن صاحب نے خون کیا تو خون پینے والی حدیث کیا ہے وہ کب جو ہے کنسو ہوگی وہ کیا ہوا ایک ایک حدیث پر حضرت نے جو ہے کچا چھٹا جمع کر دیا ہے ہم کہتے ہیں علماء حسانی کے قریب آؤ یہ تبلیغی جماعت کے امیر ہیں تبلیغی کی جماعت کی حفاظت کرنے والے ہیں میں آپ سے ایک بار کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسلام ایک ہے مسلمان اس کے ماننے والے ہیں اگر حضرت جو ہے آپ کو داری کے خلاف کہتے ہیں بے نمازی کے خلاف کہتے ہیں شرابی کے خلاف کہتے ہیں تباہی کے خلاف کہتے ہیں بے درجہ کو رنگی کہتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے آپ جا کر کے جو ہے اشتہار لگا دو اندر شاہ جو ہے اسلام کا مخالف ہو گیا اس لیے کہ مسلمان کو ڈھونڈ رہا ہے بچہ بھی کہے گا اندر شاہ اسلام کا مخالف نہیں اسلام کے اندر جو لوگ اسلام کے کاروبار پھنسے بن چکے ہیں تھوڑا اپنی جگہ جگہوں کو سیئر سے جو ہیں ان کو کہہ رہا ہے جتنے لوگ ہیں سمجھتے ہیں بنوایا میں اپنی طرف سے یہ وضاحت کا سوگار کرتا ہوں کہ جتنا جو پھیلا ہوا ہے کہ مولانا تبلیغ کے خلاف ہو گئے مولانا دعوت تبلیغ کے خلاف ہو گئے ابھی دوبن میں چند مہینے پہلے حضرت مدنی مسجد میں حضرت کا خلاف تھا اس وقت علماء سے کہا اگر دیکھو اگر کوئی تبلیغ کے خلاف آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھے ہم اس کی آنکھ کو کھینچ لیں گے اگر کوئی تبلیغ کے اپنی زبان بٹے ہم کی جو ہے زبان کھینچ لیں گے ہم جو ہے الاس کی نشر کے آدمی ہیں ہم الاس سے ماننے والے ہیں ہم جو ہے اللہ سے والے کا کرتا مل جائے ہم اپنی جو ہے مقصد کے لیے اپنا گھر اپنا گھر سرمایہ سمجھتے ہیں یہ بارہ بڑا اعلان کر چکے ہیں لہٰذا اگر کسی جی کے جو ہے بے سونی پر حضرت نے کہہ دیا تو میرے مختلف بزرگ دوستوں کو کرا دینا کہ آپ جو ہے دعوت کے خلاف ہو جائے آپ کرنی کے خلاف ہو جائے اگر آپ کو کچھ لگتا ہے تو جائیے سوالات کیجیے اور جو ہے سوالات کرنا جواب جو ہے پریشانی کی بات نہیں ہے لہٰذا بہت لمبی چوٹی بات ہو گئی ضروری وضاحت بھی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا پھر خصوصیت کے ساتھ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے میں گزارش کرتا ہوں سب سے گزارش کرتا ہوں خصوصیت کے ساتھ میرے تبدیلی بھائی میرے دعوت میں لگے ہوئے دعوت کے کام کے بھائی آؤ ہمارے چلو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے آپ بھی ہمارا ساتھ دو دشمن ہم تمہارے دشمن خود ہمارا نہیں دشمن کوئی اور ہے جو تمہارے نوجوانوں کو اجل کر کے لے جا رہا ہے تو اس لیے آج اپنے کو بنا دیجیے اپنے جو ہے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیجیے دشمن کو پہچان کر انشاءاللہ شاء اللہ اپنے بہت ساری زبان پرانی کر چکا ہوں اگر حضرت والا کے سامنے اور شکر حضرت کے سامنے کچھ گستاخی ہوئی بھی ہو تو معافی کے ساتھ میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی ہے اپنی اسلام کے لیے تشریف میں بیٹھے ہوئے کریں کے کرام بھی ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس وجہ سے ہمارے نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمیں اثر نہیں ہو پا رہا ہے حج پر حج ہو رہے ہیں زندگیاں ویسی کی ویسی ہیں لہٰذا ہمارا ہماری اسلام کرنا ہے آمین یہ تھوڑی سی غلطی سے اتنا بڑا ناقل نفیٹ سے ہم رک سکتے ہیں لہٰذا جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ پھر کسی جو ہے مخالف آدمی کو ہمارے جلسے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش پیدا نہ ہو لہٰذا بیٹھ جائیں میں اس کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ان شاء اللہ جو فضائل اعمال پر اعتراض اور دوسری بہت ساری کتابیں ہیں ان شاء اللہ ہمارا پروگرام ہے جس طریقے سے میں نے کہا بغیر اعمال پر اعتراض ہوتا ہے ہماری بہت ساری چیزوں پر زندہ کہتے رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ حضرات ہمارے سے پریشان ہو چکے ہیں ہمیں بتائیے پتہ اعمال آخر جو ہے اصول کیا ہے انشاءاللہ اس پر منظم طریقے سے کام ہوگا زیادہ جن حضرات کو پتہ اعمال پر اعتراضات کی کیسی چاہیے وہ ان شاء اللہ ہمارے نوکری عمل ہم سے لے سکتے ہیں جس سے ایک بار آخری گزارش کرتا ہوں کہ تمام ہمارا بیٹھ جائیں تاکہ جلسے میں کوئی خیر آگے نہ ہونے پائے اگر والا کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے جتنا آپ سے اپنے گریمات کروا سکتے کرنا ہے دو دن سے جو حالات گزر رہے رات دن دونوں جو پریشان کیا گیا کی وجہ سے میں صاحب نے اپنے دل کو جو ٹھیک ہوتی ہے جو رات فرمائی ہے ورنہ تو یہ ایسے انداز اور ایسا اس طرح نہیں کہتے لیکن جو حقیقت انہوں نے کرایا ہے بہرحال انہوں نے جیسے کہا کہ ہم بہت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جماعت کے بھائیوں کے لیے مساجد کے اندر اس کو بھی نہیں دیا جاتا تھا ہم نے بہت کوششیں کی خصوصاً ہمارے محلے کے اندر مسجد انصار اور مزید اجاز کی تعمیر میں اور تبدیلی حضرات کا وہاں پر نہ بیٹھا میں بہت ہم نے کوششیں کی اور سارے محلے والے اس کے لیے جواب بھی پھر بھی اٹھا لیول لگایا گیا تھا اس لیے وضاحت کی ہے برابر سنجیدگی کے ساتھ اب حضرت کے بیان کو سنیں اور جو اصل مقصد ہے کہ حق کے مزارات کے عنوان پر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 قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ حضرات علماء کرام معزز سامین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ آج ہمیں یہاں اپنے خاص مہمانوں کے درمیان کچھ کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے حضرات آپ جانتے ہیں آج کا یہ عظیم الشان بابرکت اجلاس ایک خاص عنوان کے ساتھ باندھا گیا ہے کہ جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ان کے سامنے کچھ دین کی باتیں آ جائیں اور کچھ نصیحتیں آ جائیں جیسے کہ جلسے کے انوم سر صاحب انہوں نے وضاحت کی کہ قیام کے اندر عموماً احرام پہننے کا طریقہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد کیا کرنا چاہیے جدہ ایئرپورٹ کی کیا ہدایتیں ہیں اور پھر اپنے عمرے کی تکمیل کیسے اپنی بلڈنگ تک کیسے پہنچے مکہ مکرمہ کا قیام کیسا کرے مدینہ طیبہ میں کہاں رہے کیسے وہ دن گزارے خاص طور پہ آج کا یہ تربیتی جو اجتماع رکھا گیا ہے بہت سارے حجاج کرام وہ ہوتے ہیں جو بار بار حج کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جو نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسری جگہوں سے یہ تربیت پا چکے ہوتے ہیں اصل چیز جس فکر کو لے کر اور جس مقصد کو لے کر جمعیت علماء میسور نے اس جلسے کا انعقاد کیا کہ حاجی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج زمانے کے فتنوں کے اثرات جہاں کاروبار میں سیاست کے ایوانوں میں تاجروں میں گلیوں میں کوچوں میں شادی بیاہ کی محفلوں میں پہنچ چکے ہیں اثر انداز کر چکے ہیں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے یہ فتنے زد قدم اب مسجدوں کی چار دیواری میں آ چکے ہیں مدارس کی چار دیواری میں آ چکے ہیں داڑی والوں کی شکلوں میں آ چکے ہیں امانہ والوں کی شکلوں میں آ چکے ہیں نمازیوں کی شکل میں آ چکے ہیں روزے داروں کی شکل میں آ چکے ہیں حاجیوں کی شکل میں آ چکے ہیں خاص طور سے اب ہر ایک مزاق ہو گیا ہے ایک سیر و تفریح ہو کر رہ گئی ہے ایک پکنک کا معاملہ ہو کر رہ گیا ہے اور عمرہ بالکل اس کو عمرت کا لفظ اگر ہٹا دیا جائے تو سیر و تفریح کے علاوہ پکنک کے علاوہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا گھر ہے اور مرنے کے بعد مجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے باجل فد ہی رقیب العطیل کہ جو بات کہی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر نگہدار مقرر فرماتے ہیں اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے اس بات کو مد نظر رکھ کر خدا مند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ جو منظر میں نے مکہ مکرمہ کے اندر دیکھا مدینہ طیبہ کے اندر دیکھا اور حجاج کرام کی جو حالتیں عمرہ کرنے والوں کی جو حالتیں ہم نے جو حالتیں دیکھی اس کے بعد لوٹ کر آپ حیرت کریں گے کہ ہم نے ایک تحریک چلائی ان عمرہ کرنے والوں کو روکو ان حج کرنے والوں کو روکو آپ کہیں گے عمرہ چیز ہے عبادت ہے حج عبادت ہے اللہ کے ذکر سے کوئی کیوں روک سکتا ہے درود شریف سے کوئی کیوں روک سکتا ہے نماز سے کوئی کیوں روک سکتا ہے ہم نماز سے روکنے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی بے نمازی ہے اور ایک آدمی حالت جنابت میں نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی قبلے کو پیٹ دکھا کر نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی بے نمازی ہے تو ہم کہیں گے یہ بے نمازی بہتر ہے وہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں اور قبلے کی طرف پیٹ دکھا کر جو ہے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں کلام پاک کو غلط پڑھنے والے کے مقابلے میں بے نمازی ہونا لاکھ درجے بہتر ہے آج اللہ کے گھر میں جا کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر جا کر جو ٹھٹا کیا جاتا ہے جو مذاق کیا جاتا ہے اور جو کھیل کھیلا جاتا ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ امریکہ گیا ہوا ہے برطانیہ گیا ہوا ہے فرانس گیا ہوا ہے یا اللہ کے کابے کے اندر اللہ کے کابے کے متاث کے اندر سفا مروا کے درمیان نمی کے روزے کے درمیان ممبر خدرا کے سامنے ریاض الجنہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر مسجد الحرام کے اندر اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص وہ شہر جس کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہہ کر کھائی لاہور سنگھ بہاد البنت اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں جہاں کی ایک نیم ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے اور جہاں پر رہنا بائی سے سعادت ہے بائی سے برکت ہے اور بائی سے عبادت ہے کیا کر رہے ہیں یہ حجاج کرا کیا کر رہے ہیں نہ ان کی داڑیاں آتی ہیں نہ ان کا لباس بدلتا ہے نہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے کمروں کے اندر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا بے پردہ عورتوں کو لے کر شاپنگ کرنا ایک ایک خاندان کے ایک ایک فرق کا نام لے کر نواسے کو یہ پوترے کو یہ اور پھر سالے صاحب کو یہ ساڑھے سارو صاحب کو یہ نہیں لگتا نہیں لگتا کہ یہ سفر عبادت والا آشیخانہ خانہ والیانہ سفر ہے اور یہ سفر یہ اللہ کے گھر کا مہمان بن کر یہ مسافر گیا ہوا ہے کہاں ویڈیو ہاتھ کے اندر لے کر بیگم کے گلے کے اندر ہاتھ ڈال کر کمر کے اندر ہاتھ ڈال کر کعبے کے پاس کھڑے ہو کر تصویر دی جاتی ہے جو گنا اکبر القبائر ہے حدیث پاک میں سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر شرک کے بعد جو بدترین اور سب ترین گنا ہے وہ ویڈیوگرافی ہے اور فوٹو کشی ہے اور یہ گنا اللہ کے حرم کے اندر کیا جاتا ہے نبی کے روزے کے سامنے کیا جاتا ہے اگر تجھے گنا کرنا تھا اگر تجھے عیاسی کرنا تھا اگر تجھے حرامی پڑے کی سوچی تھی تو برطانیہ چلا جاتا فرانس چلا جاتا جرمن چلا جاتا اٹالی چلا جاتا یو ایس اے چلا جاتا کہا کی کہتے تجھے ویلکم کر رہے تھے خوش آمدید کر رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علا نبی علیہ السلام والسلام نے جب اس کی تعمیر کو مکمل فرمایا دعا کیا تھا کہ انتہرا بیتیا لکھتا پینا اے اللہ اے اللہ اس گھر کو تو پاک کر دے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کر دے اگر حضرت ابراہیم آئیں گے تو حضرت ابراہیم نمرود سے جو مقابلہ کیا وہ مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ اس داری بڑے کمیل ملول اور یہ فوٹوگرافی کرنے والا یہ ویڈیو کشی کرنے والا تباہ کی حالت کے اندر حاجی کا موبائل بچتا ہے اور اس کے اندر ہندوستان کے رام کے سیتا کے کرشنا کے میوزک کے گانے آتے ہیں اور وہ گانے کے جن گانوں کو انجانے کے اندر اگر مسلمان اپنے موبائل کے اندر استعمال کرتا ہے تو ایمان سے اسلام سے خارج ہو بھائی چھوڑائی کرو ایمان اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آج ان گناہوں کو اللہ کے متاف کے اندر اللہ کے کابے کے سامنے سفا بروا کے درمیان صحیح کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ان گناہوں کو کیا جاتا ہے تجھے گناہ کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر جگہ نہیں تجھے بدماشی کرنے کے لیے مکہ ملا تھا تجھے بدماشی اور حرام کام کرنے کے لیے مدینہ طیبہ ملا تھا کیا ملتا ہے تجھے اللہ کے نبی کا دل دکھا کر کیا ملتا ہے تجھے اللہ کے حرم کے تقدس کو پامال کر کر اللہ نے تجھے مہمان بنا کر اسی لیے بلایا تھا کہ تو اللہ کے گھر کو ناپاک کر دے حضرت عبدس مولانا تاریخ محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجالس میں جگہ تحریر فرمایا ہے اللہ کے کعبے کی بات انہوں نے نہیں کی ہے اور مسجد نبوی کی بات انہوں نے نہیں کی ہے ریاض الجنہ کی بات انہوں نے نہیں کی ہے اور بیت المقدس کی بات انہوں نے نہیں کی ہے فرمایا ہے تیرے گاؤں اور تیرے دیہات اور تیرے شہر کی مسجد کے اندر اگر کوئی مسلمان نماز کی نیت سے داخل ہوتا ہے اور پھر دنیا کی باتیں کرتا ہے حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے لکھا ہے تھوڑا بڑا نے بولا بڑا آپ بڑا اپنا کام کر حضرت نے لکھا ہے کہ سور کا خون مسجد میں پھیلا دینا اس سے خطرناک گنا ہے دنیا کی باتیں مسجد کے اندر کرنا سور کا خون پھیلانے والے اپنی مسجد کے اندر ڈرتے ہیں کامتے ہیں ہندوستان کے اندر جو بھرتپور کا فساد ہوا اتراکھنڈ کا جو فساد ہوا اس کی بنیاد یہ تھی اللہ کے کلام پاک کے اور آپ کو یہ ملون اور یہ مردود یہ اسلام دشمن یہ مسلمان دشمن یہ فرقہ پرست جماعتیں انہوں نے قرآن کے اور آپ کو تنظیر کے خون کے اندر لت پر کر کر انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا تھا کیا وہ کام کریں گے آج یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے داڑی بڑی حالت کے اندر جا کر عورت کے جسم کے اوپر ایسا پردہ اور ایسے کپڑے جس کو آقا نے فرمایا کہ ربا آریات کے بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں وہ قیامت کے دن لنگی ہوگی اور علماء نے فرمایا کہ دنیا ہی کے اندر بظاہر کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ان کے پاخانے کی جگہ اور ان کے سینے کی جگہ ان کے جو ہے آگے پیچھے کی جگہ ایک ایک انچ کا پتا چل جاتا ہے ان حرام زادی رنڈیوں کو لے کر یہ حجاج کرام کا لیبل لگا کر یہ حاجی نبی کے دل کو دکانے کیوں جاتے ہیں اللہ کے گھر سے تقدس کو پامال کرنے کیوں جاتے ہیں کیا کوئی ابراہ پیدا ہو چکا ہے جو اللہ کے گھر کو جانے کے لیے جا رہا ہے یا ابراہ کے نسخے کا حرام کا بچہ پیدا ہو چکا ہے میں اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دے کر کابے کے تقدس کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ جب علماء اور اسلام تنظیمیں تحریک چلائے کہ ایسے کمینوں کو ایسے مردوں کو ان کو حد کو جانے سے روکیں ان کو کی جانے سے روکیں جو اللہ کے گھر کی عظمت کو پامال کرتے ہیں نبی کے دل کو دکاتے ہیں اور مسجد نبوی کی توہین کرتے ہیں کھانے کاما کی توہین کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا یہ سوچ کر یہ توبہ کر لیں گے یہ سوچ کر کہ یہ یہاں سے داڑھی والے بن کر چلے جائیں گے یہ سوچ کر یہاں سے نمازی ہو کر چلے جائیں گے یہ سوچ کر کہ یہاں سے سدھی اور فاروق کے اثرات کو لے کر چلے جائیں گے مسلمانوں بہت کچھ کہنے کی دل کی باتیں ہیں لیکن آپ قرآن شریف پڑھیے گا اور آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے اور جو حضرات علماء کرام کے بیانوں کا ذوق رکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات سے ادنا درجے کی کمتر درجے کی وابستگی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے ایمان بھی ہے ایمان بھی غیر اللہ کو نہیں دیکھا آمن تو بلّہ فرشتوں کو نہیں دیکھا وہ ملائی کتی ہی کتابوں کو انجیل کو نہیں دیکھا زبور کو نہیں دیکھا توریت کو نہیں دیکھا وہ خود بھی پچھلے پیغمبروں کو حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا حضرت موسا کو نہیں دیکھا حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا حضرت لوٹ کو نہیں دیکھا حضرت شیخ کو نہیں دیکھا حضرت لوہ کو نہیں دیکھا حضرت آدم کو نہیں دیکھا ارے مسلا تو تسلیم آخرت کو نہیں دیکھا و یوم لا تبدیل کو نہیں دیکھا ولفری ہی و ہی مین اللہ تعالیٰ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں دیکھا ولبا کی بادل موت لیکن اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ یہاں مولوی کی تقریر سن کر یہاں اللہ کا قرآن پڑھ کر یہاں بخاری شریف کو سن کر یہاں خامخواہ کے اندر جا کر یہاں جماعتوں کے اندر جا کر یہاں اسلحی مجالس کے اندر آ کر ایمان اگر تازہ ہو سکتا ہے آخری حد آخری حد یہی ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھے جیسا ایمان کی حد تک پہنچ سکتے ہیں عین و یقین حق یقین یہ دل سے کر سکتے ہیں لیکن لیکن جو حاجی حد کو جاتا ہے اللہ کے کعبے کے پاس جاتا ہے نبی کے روزے کے پاس جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کہا جا کر کسی کا آئیڈل ایمان نہیں بنا حق کو یقین نہیں بنا آنکھوں سے دیکھا ہوا ایمان نہیں بنا اس سے زیادہ درجہ حق کو یقین نہیں بنا میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کی کوئی خانخوا اس کو مومن نہیں بنا سکتی دنیا کا کوئی ملہ اس کا مسلمان نہیں بنا سکتا دنیا کی کوئی تبلیغی پارٹی کوئی چاہیے اپنا نام بدل لے اپنا نام رحیم سے رام رکھ لے اور اور اپنا جنازہ مسجد سے حاصل نہ کرے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو کر مسلمانوں کو تکلیف نہ دے وہ جائے شمشان گھاٹ کے اندر وہ دفن ہو جائے کل قیامت کے دن میرا دامن پکڑنا مولانا مسلمانوں کو ایمان پختہ بنانے آئے ہو یا مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر شمشان گھاٹ کے اندر ان کی لاشوں کو دفنانے آئے ہو ارے رام کو رحیم بنانے آئے ہو یا رحیم سے رام منانے آئے ہو میں جواب دوں گا جو اللہ کے قابل کو دیکھ کر ایمان نہ بنائے جو سفا کو دیکھ کر ایمان نہ بنائے جو مروا کو دیکھ کر ایمان نہ بنائے جو مینا کو دیکھ کر ایمان نہ بنائے یہاں سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڈو لا اللہ کو بھی ہو کہ سفا کی پہاڑی پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے کتنا تم تصور کرو گے اور کتنا تم خیالات کے گھوڑے دوڑاؤ گے لیکن جب صحیح کرنے پر سفا کے پہاڑ پر جاؤ گے جو چیز تم سنا کرتے تھے وہ سفا کا پہاڑ نظر آ جائے گا حضرت حاضرہ کا جو واقعہ سنا کرتے تھے مسا کے اندر صحیح کرنے کے درمیان ان کی یاد تازہ ہو جائے گی اور جب مربع پر پہنچاؤ گے اور درمیان کے اندر وہ جگہ کہ جہاں تیز دوڑ لگائی جاتی ہے حضرت حاضرہ کی یاد تازہ ہو جائے گی وہاں کی ایک ایک چیز وہاں کا ایک ایک ذرہ ہمارے ایمان کو منور کرنے والا ہے ہمارے ایمان کو روشن کرنے والا ہے حدیث پاک میں سرور کل نہیں آخائیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جو اللہ کا کعبہ ہے اس کعبے کی سیٹ پر ساتویں آسمان کے اندر اللہ نے ایک اور کعبہ بنایا جس کا نام بیت المامور ہے اللہ کی تجلی اللہ کے انفاظ اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں اس بیت المامور پر پڑتی ہیں اور وہاں سے سیدھے اللہ کے کعبے کے پاس ایک سو بیس رحمتیں نازی ہوتی ہیں تو تباہ نہیں کر سکتا تو نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ کے کعبے کو دیکھ لے گا میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کی دس رحمتوں کا تو حقدار بن جائے گا یہاں ہندوستان کے اندر بیٹھ کر تو ساری رات پڑھ کر سر پٹک لے کعبے کو دیکھنے کا مزہ کیا تجھے مل سکتا ہے کعبے کو دیکھنے کی لذت کیا تجھے مل سکتی ہے حضرت اسود کو لنچ کرنا حضرت اسود کا استعلام کرنا کیا ساری دنیا کی عبادتیں مل کر اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں یہاں تو نور کا پہاڑ لا سکتا ہے یہاں تو کوہ ہندو ہیرا لا سکتا ہے ہمالیہ پہاڑ سو پیدا کر سکتا ہے لیکن ایک سفا پہاڑ ایک مرغا پہاڑ ایک مینا کا میدان ایک مستلفہ کا میدان ایک ارفاق کا میدان کہاں سے لائے گا کہاں سے لائے گا یہاں جائے گا یہ مسجد عائشہ ہے یہاں جائے گا یہ جدت المالا ہے یہاں جائے گا یہاں سے آقا میراج میں گئے تھے یہاں سے جائے گا یہ حضرت اسود ہے یہاں سے جائے گا یہ کابل کا دروازہ ہے یہاں سے جائے گا یہ رکن یمانی ہے یہاں سے جائے گا یہ حکیم ہے یہاں سے جائے گا یہ حضرت یہاں سے جائے گا یہ متاف ہے یہاں سے آئے گا جنت کے نہروں سے قیمتی پانی جو دنیا کے اندر ایک ایک بوند کے لیے ترستا تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں ندیاں بہا دی وہاں دریا کو بہا دیا ارے حاجی قدر کر اللہ کے لیے قدر کر جو ایمان تیرا یہاں ایمان بالغیب غیر تھا وہاں کعبے کو دیکھ کر اب وہ ایمان حق یقین کا بن گیا سفا کو دیکھ کر حق یقین کا بن گیا مربع کو دیکھ کر حق یقین کا بن گیا ارے یہ الجیا یہ محلہ ہے یہ کون سا محلہ جس کو ہم نے علماء سے سنا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر اس جو ہے محلے کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے ارے یہ کون سا گھر ہے مکتبہ لائبریری یہاں بی آمینہ نے دنیا کے چاند اور دنیا کے وہ چاند جس پر دھاکرت جن کے آسمان کے کروڑوں سرخ اور چاند ستارے پدا ہیں یہاں مارد بے تھے آخائے یہاں سے تشریف لائے تھے ایسی جگہ پر جا کر اور تو لے کر بش کا چہرہ بنانے والا ٹولی بلیر کا چہرہ بنانے والا میں کہوں گا کی ناجائز اولاد ہے وہ بش کی ناجائز اولاد ہے اگر تو اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا اپنی زندگی کے اندر سدھار لانے کا ارادہ نہیں رکھتا اپنی زندگی کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں پردہ لانے کا ارادہ نہیں رکھتی آنے کے بعد بھی ٹی وی گھر کے اندر چل رہا ہے آنے کے بعد بھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے آنے کے بعد بھی سالگرہ جو ہے منائی جا رہی ہے بے پردگی ہے اور بچی جو ہے عیسائی کانوٹوں کے اندر اسکٹ پہن کر جا کر تعلیم پا رہی ہے اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ اپنی زندگی کو خراب مت کر لے اپنی زندگی کو برباد مت کر لے یہی تو دھیڑستان میں اچھا تھا اڈوانی کے ملک میں اچھا تھا یہی ٹھاکرے کے ملک میں اچھا تھا یہی چماروں کے ملک میں اچھا تھا کیا ضرورت تھی اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کی شاعر کی بے حرمتی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا کلام پاک کا سورہ بکرا عمران بڑا ہو ہو سکتا ہو سورہ یونس اور سورہ یوسف بڑا ہو لیکن الم تارا کئی پر پالا بکا اگر نو مسلم صبح میں ایمان لائے شام تک اور دو دن میں انشاءاللہ وہ یہ سورت یاد کر لے گا یہ سورت کیا ہے اس صورت کا ترجمہ کیا ہے اس صورت کا معنی کیا ہے اس صورت کا مطلب کیا ہے تجھ جیسا ایک جو ہے ابراہ تھا جو کعبے کی توہین کرنے کے لیے آیا تھا کعبے کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے آیا تھا اللہ نے نیت نابود کر دیا الم یہ جان کئی دہم فی تدلیم وار سلارے ہند تیر ابابی من سجیل سیالہم کافی ماکو اللہ نے ابابیل بھیج کر اس کو نیست و نابود کر دیا اس کو ذلیل کر دیا اس کو تباہ کر دیا آج بھی اے ہادی اے میری امی جان حج کو جانے والی تمہیں مطاف کے اندر ایک جگہ ہے کہ وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں یا طواف کرتے ہوئے اثر کے بعد آج بھی ابابیل اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہوئے زبان حال سے زبان دل سے یہ کہہ رہی ہیں اے لوگوں میرے اللہ کے کعبے کی توہین کرنے والوں ہم وہی ہیں کہ جنہوں نے ابراہ کے ہاتھیوں کو ابراہ کے لشکر کو ہم نے نیست و نابو کیا تھا ہم نے تباہ کیا تھا ہم نے برباد کیا تھا ہم نے دلیل کیا تھا وہ پھر نہیں ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے حج کر کر اپنی زندگی تباہ نہ کرو بھلے سے حج نہ کرنے کا گنا لاد کر اس دنیا سے چلے جاؤ کوئی بات نہیں لیکن حج کر کر اللہ کی عشاعر کی توہین کرنا اللہ کے کعبے کی توہین کرنا نبی کے روزے کی توہین کرنا اور نبی کے گمبت گمت خدرہ کی اور نبی کے ریاض الجنہ کی اور نبی کی مسجد کی توہین کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی قادر مطلق ہے کہ تمہیں تباہ کر سکتا ہے تمہیں برباد کر سکتا ہے آجیو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی کچھ نصیبی کی بات ہے آپ حضرات کے لیے میں کہتا ہوں کہ جدے سے جب مکہ مکرمہ جایا جاتا ہے ریحل کی طرح ایک انٹرنس ہے جو قرآن کا ریحل ہوتا ہے اس طریقے سے ایک گیٹ بنایا گیا ہے وہ حد حرم کی ابتدا ہے وہاں سے آگے اگر ایک سبحان اللہ پڑھتے ہیں ایک لاکھ سبحان اللہ کا اجر ملے گا ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں ایک لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا ایک درود پاک پڑھتے ہیں ایک لاکھ درودوں کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا وہاں جب جاتے ہیں چکی کی جاتی ہے ایک بورڈ لگایا ہوا ہے نان مسلم نان الو جو اللہ کا پیارا نہیں مسلمان نہیں مومن نہیں اس کے باپ کی مجال نہیں بش کے باپ کی مجال نہیں مجھے دنیا کا وہ کتا بتاؤ کہ جہاں مسلمان نہیں جا سکتا وائٹ ہاؤس میں ہندوستان کا بیڑی بننے والا بتیاں رگڑنے والا جا سکتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر اذان ہو سکتی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر افطاری ہو سکتی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر کلام پاک پاک کی تلاوت سے صدا گونج سکتی ہے جرمنی میں جا سکتے ہیں اٹلی میں جا سکتے ہیں زمین کی گہرائی میں جا سکتے ہیں چاند میں جا سکتے ہیں ستاروں میں جا سکتے ہیں اللہ نے ہمیں حکومت نہ دی تو کیا ہوا سلطنت نہ دی تو کیا ہوا خزانے نہ دیے تو کیا ہوا اللہ نے ہمیں کعبہ دیا ہے اللہ نے ہمیں حجر اسمت دیا ہے اللہ نے ہمیں زمزم دیا ہے اللہ نے ہمیں مسا دیا ہے اللہ نے ہمیں صفا دیا ہے اللہ نے ہمیں مروا دیا ہے بش اور سو باما اس کی ماں اسے جو ہے جنم دے میرے رب کی قسم اس حدود حرم کے اندر اس کے باپ کی مجال نہیں کہ پوری دنیا کی طاقتوں کے ساتھ وہ قدم رکھ سکے یہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے کہ جنت کی لہروں سے قیمتی پانی کا کنواں اللہ نے ہمیں دیا ہے حضرت وقت کو بوسا دینا حضرت کو ہاتھ لگانا حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسا دیتا ہے اور گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مسافہ کرتا ہے ہے باپ کی مجال ہے ٹونی بلے کے باپ کی مجال اور تم جو ہے مساجدوں کو گرانے کی بات کرو اور تم مندروں کے بنانے کی بات کرو اور تم ہندو راج بنانے کی بات کرو اور تم ہماری اسکولی نصابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹ کرو سو جنم لے لو سو جنم لے لو تم اندھے کے اندھے ہو لہم قلوب لا پہنا بہا وہ لہم لا لائف سرونا بہار و لا آزان لائے اولئک کا کلا نام یہ کتے سور ان سے بدتر اور ان کے پہاڑوں کے کیڑوں سے بدتر ہے مسلمانوں ہمیں شان ہے اللہ نے ہمیں کعبہ دیا ہے حضرت مولانا پیر صاحب دام پر کا آریا نے فرمایا چار نعمتیں دنیا کے اندر اللہ نے ایسے پیدا کی ہیں کہ کوئی انسان اس سے تھکتا نہیں ہے ایک کوئی بوڑھا ستر سال کا نبے سال کا سو سال کا یہ نہیں کہتا میں آسمان کو دیکھ کر تھک گیا اب آسمان کا رنگ کوئی اور ہونا چاہیے اللہ نے آسمان کے اندر وہ رنگ دیا ہے کہ کوئی اس رنگ سے تھکتا نہیں ہے اور دوسری چیز جب ایک مریض کے سامنے سو سال کا ہو ستر سال کا ہو اسی سال کا ہو اگر پیاس لگتی ہے پانی دیا جاتا ہے یا پانی کے بجائے اگر اس کو شربت دیا جائے ویکسی دیا جائے اور اس کو کوپ دیا جائے وہ کہے گا مجھے پانی دو مرتے دم تک کوئی انسان پانی سے تھکتا نہیں ہے تیسری چیز یہ دو نعمتیں اللہ نے دنیا کے ہر انسان کو دی ہیں پانی بش بھی پیتا ہے اور لاد بھی پیتی ہے ٹھاکرے بھی پیتا ہے اور اس کی نسل بھی پیتی ہے آسمان کو ٹونی بلے بھی دیکھتا ہے اور اس کے خاندان والے بھی دیکھتے ہیں لیکن دو نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو ایسی دی ہیں کہ ان کافروں کے باپ کی مجال نہیں کہ ان نعمتوں سے وہ استفادہ کر سکے ایک کلام پاک کی تلاوت ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا ستر سال سے تراوی میں یہی سن رہا ہو فجر میں یہی سن رہا ہو مغرب اور عشاء میں یہی سن رہا ہو اور مظاہر اختلاف کے اندر یہی سن رہا ہو جرسے کی سطح کے اندر یہی سن رہا ہو مجھے کوئی اور کلام سناؤ کوئی یہ نہیں کہتا کلام پاک جتنا سنے اتنا ہی مزہ آتا ہے اور چوتھی چیز اللہ کا کعبہ ہے جو کتنا دیکھے ہر مرتبہ میرے اللہ کی قسم دیکھنے کے اندر مزہ آتا ہے اور دیکھنے کے اندر لطف آتا ہے اللہ نے یہ دو نعمتیں چار نعمتیں ان میں سے دو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے دی ہیں آج مسلمان اس کو سیر و تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے پکنک کا ذریعہ بنا لیا ہے اور آج اسے جو ہے من بھائی کیوں آئے عمرے میں بچوں کی چھٹیاں بھی ہر جو ہے آ گئے ارے کیوں آئے ہو بچی کی شادی ہے سونا خریدنے کے لیے زیور بنانے کے لیے اللہ کی کابے کی بے حرمتی جب سے کیا ہے مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر گیا نبی کی نگاہ سے گر گیا فرشتوں کی نگاہ سے گر گیا میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم مودی کڑے مرتبہ تو جنم لے میری امت کی بیٹی کی پاک دامنی کی طرف تو انگلی نہیں اٹھا سکتا تو گور کر نہیں دیکھ سکتا یہ قوم وہ ہے کہ جس کے اندر محمد بن قاسم پیدا ہوئی تھی یہ قوم وہ ہے کہ جس کے اندر ٹیپو پیدا ہوا تھا یہ قوم وہ ہے کہ جس کے اندر خالد ولید پیدا ہوئے تھے کہ جنہوں نے تمہارے باپ داداؤں کے چھکے چھڑائے تھے یہ قوم وہ تھے کہ تیرے پردادا ابو جہل کو جو ننے منہ بچوں نے تم کا خاتمہ کر دیا تھا ابو رحب کو واقل جہنم کیا تھا اتبا اور سیما کو اس کا سنسکار کیا تھا مسلمانوں آج جو آئی ہے آج جو رسوائی آئی ہے اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کی وجہ سے ادان ہوتی ہے مسجد کے مکانات اور ان مسجد کے دکان مسجد کے مکان Quran پہلے کم سے کم سر پر دوپٹہ آ جاتا تھا گانے بند ہو جاتے تھے اور ان حرام زادوں کے ان سور کھانے والوں کے اور فلم کا نام اذان رکھنے والوں کے اذان اسلامی شاعر جس فلم کے اندر رنڈی اپنی شرمگاہ اچھالتی ہے جس رنڈی کی شرمگاہ سے اس شرمگاہ کو اللہ قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لگا کر پیٹ کا مواد نکالے گا جہنم کے جس لنگ کا مواد نکالے گا آج ان حرام زادوں کو اتنی ہمت کہ انہوں نے فلم کا نام اذان رکھنے کی کوشش کی ہے مسلمان جب سے تو نے اسلامی شاعر کو تحفظ کو پامال کیا علماء کی عزت تیرے پاس نہیں ہے حکاس کی عزت تیرے پاس نہیں ہے اذان کی قدر تیرے پاس نہیں ہے مسجد کی قدر تیرے پاس نہیں ہے حق کی قدر تیرے پاس نہیں ہے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم نہیں بنگلور کے اندر جو کیمپ لگتا ہے کیمپ لگتا ہے ہندو لڑکے ہندو لڑکے ٹوپیاں پہن کر سب کے اندر رومال ڈال کر کرچپ ڈال کر ہماری ماں اور بہنوں کی پاخانوں کی جگہ اپنے پیشاب کے عزو کو لگڑنے کے لیے آتے ہیں میں نے خدا مند قدوس کی عزت جلالت کی قسم ان آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے حاضی وہ کہ جس پر آسمان کے فرشتے رچ کیا کرتے تھے حاضی وہ جس نے لیے زمین کے مخلوق دعائیں دیا کرتی تھی حاجی وہ جسے حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ اس سے تم دعاؤں کی درخواست کرو اے حاجی آج تو پادی کیوں ہو گیا آج تو لٹیرا کیوں ہو گیا آج تو ڈاکو کیوں ہو گیا کیا ہو گیا ہے ایک حاجی کو چھوڑنے کے لیے سترہ عورتیں بن کر سور کر لگتا ہے یہ بیوٹی کانٹیکٹ ہے یہ بیوٹی جو ہے کمپٹیشن ہے مقابلہ ہے کہ میک اپ کر کر سور کی ملی ہوئی لالی لگا کر اور لپسٹک لگا لگا کر نیم پالش لگا کر یہ اللہ کے حج کا مذاق نہیں ہے اللہ کے گھر کی کیا یہ توہین نہیں ہے یہ توہین کی وجہ سے آج گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں کو ہمتیں ہوئی ہے کہ آج ہماری مسجدوں کی طرح ہماری ماؤ بہنوں کی طرح ہمارے نوجوانوں کو قید کرے اور طرح طرح کا ظلم کرے اور طرح طرح کا ستم کرے داو کرام جہاں مکہ مکرمہ کے اندر ایک نیکی پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک لاکھ کاغذ دیتے ہیں وہیں یہ بھی یاد رکھتی دیجیے کہ اگر کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے اللہ ایک لاکھ جھوٹ کا گنا اس کے اوپر لاد دیں گے اگر کوئی ایک غیبت کرتا ہے ایک لاکھ غیبتوں کا گنا ملے گا ایک نماز چھوڑتا ہے ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے چھوڑنے کا آغاز اللہ تبارک تعالیٰ اسے دیں گے ایک پر تباہ داڑھی منڈائے گا اور ہندوستان کے اندر ایک لاکھ پر تباہ داڑھی منڈانا یہ دونوں برابر ہے میری ماں میری بہن تباہ کرتے وقت بے پردہ جانا کسی نے بتا دیا حالت احرام کے اندر عورت کا جو ہے چہرہ کھلا رکھنا چاہیے چہرہ کھلا رکھنا اور بات ہے اور چہرے کو بے پردہ کرنا اور بات ہے ان ماؤں اور بہنوں کو اچھا موقع مل گیا جو مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کے اندر جماعتوں کے اندر مولویوں کے اجتماع کے اندر ہاتھوں کے اندر دستانے ڈال کر گلوز ڈال کر پیروں کے اندر موزے پہن کر جایا کرتی تھی حالت احرام کے اندر کھلے عام جو ہے ان کا دیدار ہو رہا ہے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کیا کرتی تھی عمرہ کیا کرتی تھی چہرہ کھلا رہتا تھا اور عورت کا چہرہ پیشانی کے بالوں سے دوری کے نیچے تک ایک کام کلو سے دوسری کام کلو تک کھلا رکھنا احرام کے واجبات میں سے ہے لیکن بے پردہ کرنا نہیں ہے اپنی جان نے فرمایا کہ میں ایک لکڑی کا اور ایک جو ہے کوئی پنکھے کی طرح اپنے سامنے کوئی چیز رکھا کرتی تھی کوئی غیر محرم آتے میں اس کو اپنے چہرے کے سامنے کر لیا کرتی تھی آج ایک پکنک آج ایک مزاق آج ایک ٹھنڈا مجھے بتائیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ کہیں باتیں لمبی ہو جائیں اور آپ کے ذہن سے نہ نکل جائیں کہ اگر آپ کو ایک سالن پسند نہیں ہے کسی خاوین کو اب اس کی بیوی یہ ڈرس پہنے یہ میکسی پہنے یہ برقع پہنے پسند نہیں ہے لیکن وہ عورت شرارتی مزاج کی اور ضدی مزاج کی اور گھمنڈی مزاج کی اور غرور کرنے والی اس نے اس کو پہنا جب آفس سے لوٹ کر آیا دکان سے لوٹ کر آیا اور ڈیوٹی سے لوٹ کر آیا بیگم صاحبہ کے جسم پر وہ سڑی ہوئی میاسی دیکھی یا ایک اپنے خاندان کے کسی فرد سے وہ دشمنی کرتا تھا اس نے اس کو وہ تحفہ دیا تھا اس کا کالج کے زمانے کا یونیورسٹی زمانے کا بوائے فرینڈ اس کو وہ گفٹ دیا تھا شوہر کی جیرت اس کو برداشت نہیں کرتی تھی لیکن جب بیگم اس کو پہنتی ہے تو شوہر ناراض ہو جاتا ہے اور شوہر غضبناک ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان داری مڑے چہروں کے ساتھ آقا کے سامنے جائیں گے یہ ہماری مائیں اور بہنیں جب بے پردگی کی حالت کے اندر جائیں گی پسینے کے اندر ان کا لباس ان کے جسم کو چمک جائے گا خوشبو لگا کر جائیں گی پھولے لگا کر جائیں گی بے پردہ جائیں گی اللہ کے حبیب صاحب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی کو پسند نہیں کیا تھا داڑھی مڈا چہرہ دیکھنا آپ کو پسند نہیں تھا ایک عیسائی بادشاہ اپنے نمائندے کو داڑھی مڈی حالت کے اندر بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسلمان نہیں تھا آپ نے فرمایا جاؤ کسی داڑھی والے کو بھیجو بات تب ہوگی آخا میں عیسائی کو داڑی مڈی حالت کے اندر بات کرنا گوارا نہیں کیا اے حاجی اپنے چہرے کو بچ کا چہرہ بنا کر ٹونی بلیر کا چہرہ بنا کر اپنے چہرے کو کافروں کا مشرقوں کا چہرہ بنا کر سوالات پیغمبروں کی داڑھی پیشاب کی نالی کے اندر ڈال کر آقا کے سامنے جا کر اگر تو کہے گا السلاۃ السلام علیہ یا رسول اللہ تو اللہ کہتی کیا تیرے سلاط و سلام کا جواب دیں گے حدیث پاک میں آتا ہے میرا امتی اگر دور رہتا ہے اس کا سلام اور اس کا درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں اور اگر قریب میں آ کر وہ درود و سلام پڑتا ہے تو میں اس کے سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں فرمائیے دیکھیے اللہ کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل کو جو اذیت پہنچائے گا میری مائیں اور بہنیں جو ریاض الجنہ کے اندر نبی کے روزے کے پاس بے پردگی کے حالت کے اندر جائیں گی اور نبی کو دل دکھانے کی کیفیت کے اندر جائیں گی اور یہ حضرات اس حالت کے اندر جائیں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دے گا مکرمہ کے اندر یہ کافرین ستا رہے تھے یہ مشرقین ستا رہے تھے یہ عربا یہ شیبا یہ ستا رہا تھا یہ ابو جہل یہ ابو نہل یہ ستا رہا تھا مدینہ طیبہ کو گئے وہاں جو ہے منافقین ستا رہے تھے یہود ستا رہے تھے نظارہ ستا رہے تھے آپ دنیا سے پردہ فرما کر ریا اپنے جو ہے مقام کے اندر گئے اپنے روزے کے اندر گئے اپنی جنت کی کیاری کے اندر گئے اور یہ کمینہ مسلمان وہاں جا کر بھی ستا اللہ کی قدم لکھ کر رکھ لے مسلمان اندینہ اللہ و رسول لانا ہو باہوں دنیا والا کلام پاک کے بائیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پروایا نماز چھوڑ اللہ تبارک تعالیٰ پھر خدا کا تجھے موقع دیں گے زکات رمضان میں نہیں دیا شوال میں دیا تیری زکات ادا ہو جائے گی روزے چھٹے اگلے مہینوں کے اندر روزے رکھ لیا اللہ تبارک تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کر لیں گے لیکن لکھ کر رکھ لے جو نبی کے دل کو دکھائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کبھی معاف کرنے والے نہیں گلی میں جانے والا کتا داڑھی اڑا کر حد سے واپس آنے والے میری ماں میری امت کی بیٹی جو حد سے بے پردگی کی حالت کے اندر ایئرپورٹ کے اندر آتی ہے دیور جس کو حدیث پاک کے اندر الحمد الموت کہا گیا کہ دیور موت ہے بھابھی کے گلے مل رہا ہے پھول کی مانا ڈال رہا ہے اور ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے اور حرام خورم کے یہاں دعوت کی جا رہی ہے علماء کی ایک جماعت جو تجاوز دعوت تھی حجاز بن یوسف نے ایک مرتبہ انجانے میں حرام کا لمنا ان کے پیٹ میں داخل کرا کر اب کہا کہ ان کی بدوا کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا آج حج کو جانے سے پہلے ایک ایک خور کے گھر ایک ایک رشوت خور کے گھر ایک ایک حرام خور کے گھر حرام کے لمبے پیٹ میں داخل کر کر اپنے حج کو کیوں برباد کرتے ہو اپنی اللہ تعالیٰ کے حاضری کو کیوں برباد کرتے ہو بعض لوگ کہا کرتے ہیں اللہ کو دیکھو اپنے گھر کو وہی بلاتا ہے جو گھر کا میزبان مہمان سے راضی ہو اللہ اگر ہم سے راضی نہ ہوتا اللہ ہمیں کیوں بلایا مکے کو اللہ نے حج کی کیوں توفیق دیا اللہ نے ہمیں عمرے کی کیوں توفیق دیا مسلمانوں اللہ کے لیے حاضیوں پادی اس دھوکے کے اندر نہ رہو ابو جہل چوبیسوں گھنٹے مکہ مکرمہ کے اندر رہا کرتا تھا ابو جہل تم نے حدیثوں کے اندر سیرت کے جلسوں کے اندر شمائل تلمیزی کے اندر بخاری کے آئنے کے اندر نبی کے چہرے کو دیکھا تھا ابو چہل نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے نبی کے چہرے کو دیکھا تھا ابو چہل نے ابو رحب نے اتبا نے ساروں مکانے مکہ نے مکہ نے دیکھا تھا وہی دیکھا وہی مر کر چلے گئے کیا مکے میں رہنا ان کو کام آیا مدینے طیبہ کے اندر عبداللہ ابن ابئی ابن گئے اتنے جو منافقوں کا سردار تھا پہلی سب کے اندر وہ نماز پڑھا کرتا تھا امامہ ڈالا کرتا تھا داڑھی مشک رکھا کرتا تھا نعرے پکارا کرتا تھا صدقہ دیا کرتا تھا زکات دیا کرتا تھا رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا ارے چالیس دن جا کر کچھ تفریح کے اندر کچھ کمرے کے اندر ٹی وی دیکھ کر کچھ بازاروں میں شاپنگ کر کر تو نے وقت کو برباد کر کر یہ کہتا ہے میں اللہ کا مہمان ابو جہل کی ساری زندگی مکے میں عبداللہ اللہ نے ابئی ابن سلول کی پوری زندگی نبی کے سامنے مدینہ طیبہ کے اندر لیکن پرانے شریف نے فرمایا انہ فدر کی اصفلی من النار کے منافق جہنم کے اس طبقے میں جائیں گے کہ جہنم بھی خود روزانہ ستر مرتبہ اس سے پناہ گی مکہ مکرمہ میں ابو جہل کا رہنا کام آیا ادبا کا شیوا جو مکے میں رہے نبی کو دیکھا نبی کی مجلسوں میں گئے ابو لہب کیا نبی کی مجلسوں میں نہیں گیا منافق کیا نبی کی مجلسوں میں نہیں گیا کیا مسجد نبوی میں نہیں گیا کیا ریاض الجندہ میں افطاری نہیں کی ریاض الجندہ میں روزہ نہیں کھولا ریاض الجندہ میں کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی لیکن قرآن کہتا ہے ان المنافقین اپر کی اصلی من انداز کے منافق سب سے نچلے طبقے میں جہنم کے چلا جائے گا مسلمانوں آج پوری دنیا یہ دنیا کے حاجیوں تک یہ اپنے بھائیوں تک اگلے سال جانے والے یا جو جا چکے ہیں یا انسان جو حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں میں کہتا ہوں جس آدمی کے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت ہوگی نبی کے روزے کی عظمت ہوگی اور جو وہاں کے سنگریزوں کی قیمت کو پہچانتا ہوگا جو جنت البقی کی مٹی کی قیمت کو پہچانتا ہوگا ارے آزاد میری کی دربار میں جانے والا کیوں جاتا ہے اٹھارہ سو کلو دور سے ہمارے مہمان یہاں میسور آئے پیالس دیکھنے آئے زو دیکھنے آئے کیا ان کے گاؤں کے اندر کتا نہیں گدھا نہیں ریچھ نہیں ہاتھی نہیں ان کا مقصد یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار علی کے اندر جانا خواجہ میری کے دربار میں جانے والے خواجہ الدین کے دربار میں جاتے ہیں نظام الدین اولیاء کے دربار میں جانے والے نظام الدین اولیاء کے دربار میں جاتے ہیں فرید الدین گن چکت کے دربار میں جانے والے وہاں کیوں جاتے ہیں اس لیے اللہ کے نیک ہیں اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں ہم گنہ دار ہم مجرم ہم فاسق ہم دنیا کے کتے ہم دنیا کے پجاری اللہ اللہ اگر تو دعا قبول کرے گا خواجہ میری کے سطح میں قبول کر لے نظام الدین اولیاء کے سطح میں قبول کر لے فرید الدین گن شکر کے سطح میں قبول کر لے قاسم نانوی کے سطح میں قبول کر لے اور جو ہے امداد اللہ مہاجر مکی کے سطح میں قبول کر لے رشید احمد گندوہی کے سطح میں قبول کر لے حضرت حسین احمد مدنی کے سطح میں قبول کر لے ارے ہم کیوں جاتے ہیں مزار پاس میں ہم کیوں جاتے ہیں اور کرام کی درباروں کے پاس اس لیے نا کہ اللہ ان کے سطح میں ہمارا بیرا پاک کوئی ان سے مانگتا ہے کوئی خواجہ میری کو کہتا ہے اے خواجہ میری مجھے لڑکا دے دو مجھے لڑکی دے دو یہ حرام ہے کوئی خاصی نانتوی سے کہتا ہے کوئی قاری محمد طیب سے کہتا ہے کوئی شیخ الہند سے کہتا ہے کوئی رشید احمد گنگوہی سے کہتا ہے کوئی ٹیپو سلطان شہید سے کہتا ہے دنیا میں اولیاء کے مزاروں پر بھیڑ کیوں لگتی ہے دنیا میں شہدا کے مزاروں پر بھیڑ کیوں لگتی ہے دنیا میں افطاف ابدال کے مزاروں پر بھیڑ کیوں لگتی ہے یہ بلی بنا ہے نبی کے جوتوں کے سبکے میں یہ بلی بنا ہے قطب بنا ہے نبی کے جوتوں کے سبکے میں یا حدیفہ بنا ہے نبی کی سنتوں کے سبقے میں یہ شافی بنا ہے نبی کے حدیثوں کے سبقے میں یہ مالک بنا ہے نبی کے سنت کے آئینے کے سبقے میں یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم بنا ہے یہ نبی کے جدوں کے سب میں ارے تمہیں نبی کے دربار میں جا کر ریاض الزا میں جا کر غوث العظم کا استاد مل گیا قطب عالم کا استاد مل گیا امداد اللہ مہاجر بکی کا شیخ مل گیا تمہیں ابو ابوال مل گیا تمہیں سید مل گیا تمہیں سید اللہ مل گیا تمہیں سید الانس مل گیا تمہیں سید الجن مل گیا تمہیں چاپی میں سر مل گیا دنیا بھر کے افتاب کی درگاہوں میں جانا دنیا بھر کے صحابہ کی مزاروں کے قبروں پر جانا دنیا بھر کے اولیاء کے مزاروں کی خدمت میں جانا اور آقا کے در اقدس پر جانا فاروق کے در اقدس پر جانا صدیق کے در اقدس پر جانا یہ سب کے سردار ہیں حسن بکری کو ملا ملی ہے نبی کے جوتوں کے سطح میں پیر ذوالفقار صاحب نظمندی بنے ہیں یہ نبی کے جوتوں کے سطح میں وہاں 来，三滚。 مل گیا کہ اللہ نے فرمایا رسوم کہ یہاں آ کر تم تم جو ہے پیر کے در پر جاؤ گے مانگ نہیں سکتے تم قاسم نانو پیر کے در پر جاؤ گے مانگ نہیں سکتے یہاں نبی کو کہہ سکتے ہو اے نبی تم ہمارے لیے استغفار کرو اے نبی تم ہمارے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرو نبی ہمارے لیے شفاق کا پروانہ قیامت کے دن تم ہمیں دے دینا آپ ہوں گے اللہ کے نبی ہوں گے اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام دیا اللہ نے آپ کو کتنا بڑا درجہ دیا حاجیوں ہاں اللہ کا واسطہ کعبے کے تقدس کا واسطہ حضر اسود کی تاکیزگی کا واسطہ زمزم کی برکت کا واسطہ اللہ کے لیے جو حاجی سدھرنا نہیں چاہتا اللہ کے لیے جو اپنی زندگی میں انقلاب نہیں لانا چاہتا وہ پاسپورٹ پھاڑ دے وہ ویزا پھاڑ دے وہ جائے جرمنی کے اندر عیاشی کرنے کے لیے وہ جائے برطانیہ کے اندر عیاشی کرنے کے لیے بائے مستانی رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے راستے کے اندر ہم سفر ایک ملحد مل گیا آتش پرست آپ کی پوجا کرنے والا آتیش پرست مل گیا تاریخ کے اندر دو بزرگوں کا نام لکھا ہے ممکن ہے کہ دونوں بزرگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو جس کے ساتھ بھی پیش آیا ہو باعد مستانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے ملحد اور وہ, آتیش پرت اور باعد ادیب رحمت سفر میں جاتے ہیں وہ بات چیت ہوتی ہے بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں آپ ڈیوٹی کیا کرتے ہیں آپ کی کمائی کتنی ہے بیوی جو ہے کیسی ہے بچے کا یہ بات چیت ہوتی ہے نا بات چیت ہوتے ہوتے اس آتیش پرس نے کہا میں آپ کی پوجا کرنے والا ہوں تو اب اللہ کا نیک بندہ ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے بھائی کو جہنم میں جانے سے روک لوں اس کے دل میں درد ہوتا ہے نبی کا سچا وارث اور نبی کا سچا عاشق لال کا باخ علم الحدیثی اصفا کے دل میں درد ہوتا ہے یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے وہ شوگر پیشنٹ جا رہے ہیں آپ پریشان مت ہو ان کو اللہ معنی اوزبی کا من الخبوسی و الخبائز بلا رہا ہے وہ بیٹھے ہیں وہ جا رہے آپ پریشان مت ہو اللہ کے گھر کی عظمت اللہ کے نبی کے گھر کی حرمت بیان کی جا رہی ہے دیکھیے باعزی گستامی رحمت اللہ علیہ نے بات چیت کے اندر کہا آؤ تیرا میرا مخاب دلائل کے اندر بات چیت ہوئی تو دلائل میں ہار گیا کہا کہ جس آگ کی تو بچپن سے پوجا کر رہا ہے پرستش کر رہا ہے ایک کام کریں گے آگ کو روشن کریں گے آپ کو میں بھی داخل کروں گا ہاتھ اس کے اندر اور تم بھی داخل کر جس کا ہاتھ تک جائے گا اس کا دھرم سچا اور اس کا مذہب سچا اور جسے آپ جلا دے گی وہ جھوٹا آپ کو روشن کیا گیا جیسے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ زہر جس کا ایک قطرہ ایک قوم کو ہلا کر سکتا تھا آپ نے اللہ کا نام لے کر وہ سارا پانی پی لیا سلمانوں قرآن رکھ کر اللہ کے نام رکھ کر اور مومن کا ہتھیار دعائیں رکھ کر آج ہمیں ڈر ہے بسم اللہ لا بر ہوگا اسمی یہ پڑا اور زہر کا پیالہ پی لیا کچھ نہیں ہوا باہر بھی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو روشن کیا اس کے اندر ہاتھ کو داخل کیا اور نکالا تو یہ آتش پرس جو تھا ہکا بکا رہ گیا یا اللہ اب تو یاد مجھے جلا دیں گی اب کہا کہ آپ کا نمبر ہے آپ داخل کیجیے اب وہ سمجھ گیا حضرت تو کر گئے ہیں اور میرا مذہب جو ہے جھوٹا مذہب ہے باطل مذہب ہے میں پکڑا جاؤں گا چھپ رہا تھا باتیں بنا رہا تھا حضرت بائی گستاوی رحمۃ اللہ نے کہا ٹھکانے کی ضرورت نہیں دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں زبردستی ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ آپ نے آپ کے اندر داخل کر دیا نکالا دیکھا کہ اپنا ہاتھ بھی صحیح سالم اور اس آتیش پرش کا ہاتھ بھی صحیح سالم بازی گستاوی جی، رحمت اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے اے اللہ مجھے دلیل کر دیتا مجھے زمین کے اندر دفن کر دیتا آج تیرے نام کی آبرو اور تیرے شاعر کا تقدس بجا لانے کے لیے میں نے یہ مباحلہ کیا تھا میں نے یہ مقابلہ کیا تھا میں نے یہ کمپٹیشن کیا تھا اے اللہ آج تو نے مجھے دلیل کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیا اور دل کے اندر بات ڈالی با عزیز میری عزت و جلالت کی قسم میں ضرور آتش پرس کے ہاتھ کو جلا دیتا کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس کا ہاتھ میرے ایک محبوب بندے کے ہاتھ میں تھا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے اللہ میرا ولی جس کا ہاتھ تھامے اس کو آگ جلائے اللہ کا ولی سینکڑوں سال کے بعد آ کر ایک آتش پرس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی اور اللہ کا ہاتھ حضر اسمت کہا گیا حدیث پاک میں فرمایا گیا جو حضرت اسود اسود کو چھوتا ہے اللہ کے ہاتھ کو چھوتا ہے حضر اسود کو بوسا دیتا ہے اللہ کے ہاتھ کو بوسا دیتا ہے کیا پھر یہ ہاتھ جہنم جلا سکتی ہے اس ہاتھ پر ہر کڑی لگ سکتی ہے اس ہاتھ پر پودا لگ سکتا ہے اس ہاتھ پر جانوروں کا پیشاب پینے والے تھام سکتے ہیں مسلمانوں جو ہاتھ سفا کو لگا جو ہاتھ مروا کو لگا جو ہاتھ حتیم کو لگا جو ہاتھ اللہ کے رسمت کو لگا جو ہاتھ ملتظم کو لگا اور جو ہاتھ اللہ کے کعبے کو لگا میرے رب کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کوئی ماں نے ایسا لال جنم نہیں دیا کہ اسے ہاتھ کے اندر ہتکڑی پہنا سکے تم نے وہ لبئی کہا کہ جس کے جواب کے اندر لال ابئی خلاصہ نہیں آیا وہ احرام پہنا جو چن فن کے پیسوں کے اندر تھا وہ کھانا پیٹ کے اندر تھا جو رشوت خور کی دعوت تھی حرام خور کی دعوت تھی اور تم نے ایئرپورٹ کے اندر ننگا ناچ دیکھا ہم نے ایک حج کے سفر سے واپسی کے موقع پر ایئر انڈیا کے اندر ایک حاجی صاحب کو ہم نے یہ کہتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے سنا یہ کیا پرانے زمانے کی فلمیں داری ڈال رہے ہیں آپ اس کے اندر ٹی وی اسکرین ہوتا ہے کوئی نئے زمانے کی لیٹسٹ فلم ڈالو لیٹسٹ فلم ڈالو ابھی احرام کے اثرات اس کے جسم پر ہیں بال منڈے ہوئے ہیں بال نہیں آئے ہیں وہاں ایئرپورٹ پر جھوٹ یہاں ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد جھوٹ حاجی صاحب کیا لائے کچھ بھی نہیں لائے زمزم کے کیانوں کے اندر سننے کے بلے قرآن کے آخ کے اندر جورو کا زیور کھجور کے جو ہے بوریوں کے اندر یہ سامان الیکٹرانک پہلے حاجی کا جہاں اترتا تھا ایئرپورٹ کاملا تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا ان کی قدم بوسی کیا کرتا تھا ان کے ہاتھ لے کر اپنے سروں پر پھیرا کرتا تھا آج حاجیوں کا جہاز آتا ہے کہتے ہیں کہ لٹیروں کا جہاز آ رہا ہے ایک مرتبہ حج کے سفر میں ایئر انڈیا جدہ سے واپسی تھی تو ایک صاحب جو ہے اپنا سامان بائیس کلو یا جو بھی ہوتا ہے اس سے زیادہ لادنا چاہ رہے تھے تو کسٹمر کسٹم آفیسر نے کہا کہ آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا پینالٹی دینا پڑے گا اس نے کہا نیچے سے پانچ سو کی نوٹ تھمائی کہا کہ یہ رکھ لیجیے اور یہ سامان جو ہے آپ اس کو داخل کر دیجیے وہ کافر وہ مشرق وہ ہندو کے نقطے سے پیدا ہونے والا حاجی اپنے ملک میں قدم نہیں رکھا کہتے ہیں حاجی کئی گھرانوں کی شفا کرتا ہے کہتے ہیں حاجی کے آنے کے بعد کم سے کم چالیس دنوں تک تو اسے دعا کی درخواست کرتے رہو آج ہادی ٹیبل کے نیچے سے پانچ سو روپے دے کر جب کافر کو رشوت کی پیشکش کرتا ہے وہ کہتا ہے حاجی صاحب شرم کی بات ہے اللہ کے کعبے کو دیکھ کر آئے ہو نبی کے روزے کو دیکھ کر آئے ہو حاجی بن کر آئے ہو تو اگر ہم رشوت پوچھیں تو تمہیں روکنا چاہیے تھا تم رشوت دے رہے ہو آپ ہندو ہمیں ٹوکنے والا ایک حاجی حج کر کے آتا تھا پورے آنند کے اندر اس کے انوار و تھے آج ساٹھ لاکھ حاجی حج کرتے ہیں فلسطین کا ظلم ختم نہیں ہوتا افغانستان کا ظلم ختم نہیں ہوتا عراق کی چیخیں ختم نہیں ہوتی بوسینیا کی پکار ختم نہیں ہوتی گجرات کی آہو ستم ختم نہیں ہوتے ملتظم وہ جگہ ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زطریا صاحب نور اللہ عمر قدہ نے تاریخ ب تاریخ عہد بحد سنت بصنت اور شخص بشخص انہوں نے لکھا ہے کہ ملتظم کو میرے استاد نے ان کے استاد نے میرے پیر نے ان کے پیر نے دعا کی اور وہ دعا اللہ نے ضرور قبول کی پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بن نعما کے طور پر یعنی اللہ کی نعمت آپ کے سامنے رکھنے کے طور پر استغفار کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی جو ہے عمل اور سوانے کی تائید کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ملتظم کے پاس دعا کی تھی اللہ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا یہ دعا گجرات کے حق میں کیوں قبول نہیں ہوتی آج مسلمانوں اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے کتابیں لکھی جا چکی ہیں مسا تیار ہو چکا ہے انا ہزارے آپ کہیں گے حج کے عمان میں یہ کہاں سے ٹپک گیا ٹوپی والا سننے کی ضرورت ہے حج اگر ہمارا کامیاب ہوتا دعائیں ہمارے کارگر ہوتی حدیث پاک میں آتا ہے عرفات کے میدان میں جو دعا کرے اور دعا کے بارے میں شک کرے کہ دعا قبول نہیں ہوتی وہ کامل مومن نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک دعا یہ بھی کر لو کہ مودی مر جائے ایک دعا یہ بھی کر دو ٹھاکرے کا کیا نہیں ہو رہا ہے یہ یہودی یہ اسرائیلی کتے دن ب دن اور ہر دن آج مسلمانوں کا شکنجا کس رہے ہیں ہندوستان کے اندر ایک طرف اڈوانی کی رتھ یاترا اور دوسری طرف انڈا ہزارے جب آیا تھا یہ کہہ کر آیا تھا کہ لوک پال بل کے مسودے کو لے کر آؤں گا اور پارلیمنٹ کے اندر پاس کراؤں گا اور سوئس کی کھاتوں کے اندر ہندوستان کے جو خون چوسنے والے لٹیرے ہیں ان کا نام نکال کر ہر غریب کو میں دوں گا ہر غریب کے کھاتے کے اندر تیس لاکھ روپے آئیں گے اور پہلا پیمنٹ تیس ہزار روپے کی شکل کے اندر آئے گا یہ سن کر آندھرا پردیش کے بھولے بھالے لوگ جو ہے پوسٹ آفس کے اندر گئے اپنا کھاتا انہوں نے کھلوا لیا فجر میں پوسٹ آفس کھلنے سے پہلے قطاریں لمبی لمبی لگ جاتی تھی کہ انا ہزارے کے تیس ہزار روپے کا پہلی قسط ہمارے کھاتے میں آئے گی اور اس کے بعد تیس لاکھ روپے آئے گے کسی نے خواب دیکھ لیا میری بچی کی شادی ہو جائے گی کسی نے خواب دیکھ لیا بغل کا کھیت میں لے لوں گا کسی نے خواب دیکھ لیا کرائے کے مکان پر ذاتی مکان میں بہرحال اللہ ہزارے یہ عنوان لے کر آیا تھا اسی اللہ ہزارے کو دلی کی سرزمین کے اندر عبداللہ بخاری نے کہا تھا ہم پورے مسلمانوں کو لے کر تمہارا ساتھ دیں گے تم گجرات کے فساد کی مذمت کرو تم مودی کو گالیاں دو اور تم ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور جو معاملہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں دو تو تم بیان کرو اسی وقت انا ہزارے کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اسی وقت انا ہزارے حقیقت منظر عام پر آ چکی تھی لیکن بھولے بھالے مسلمان آج اس بینر کے پیچھے اس تحریک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جاتے جاتے جب ان کے ایک جو ہے ایڈوکیٹ کو ایک لائر کو سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر رام سینا کے گنڈے جب مارتے ہیں تو اس وقت انا ہزارے سے پوچھا جاتا ہے انا ہزارے کہتے ہیں مارنا تو غلط تھا لیکن اس ایڈوکیٹ نے کشمیر کے مسلمانوں کے بارے میں اور کشمیر اور جموں کی جنتا کے بارے میں جو انصاف کی بات کہی ہم اس کی تعریف نہیں کرتے اس نے کبھی مسلمانوں کی حمایت نہیں کی اب اس نے جب تحریک کو چلایا تھا کہا انصاف کا پرچم بلند کریں گے رشوت کو ختم کریں گے کو ختم کریں گے تشدد کو ختم کریں گے اور اس نے جو ہے کبھی سنجو بھٹ کی تعریف نہیں کی اس نے کبھی مودی کی مذمت نہیں کی اس نے کبھی میرت مریادا کے فساد کو یاد نہیں کیا اس نے کبھی جیلوں کے اندر جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں ان کو کبھی اس نے یاد نہیں کیا بس اس کو سوٹ کے لینا تھا اور اپنے پیٹ کی پوجا کرنا تھا حتیٰ کہ جب تحریک شروع کی کہا سیاست se alaf ہے لیکن آگے چل کر اس نے صاف کہہ دیا کہ کانگریس کو ووٹ نہ دو نہ تو کاگریس سے ہمیں لینا نہ تو دھڑا سے لینا نہ کسی وزیر سے لینا لیکن انا ہزارے کا یہ کہنا ہندوستان کے اندر دو بڑھتی ہوئی پارٹیاں ہیں ایک کانگریس ہے ایک بی جے پی ہے جب انڈا ہزارے جب کانگریس کو کہہ دیا کہ اسے ووٹ نہ دو بڑے دل پر اس کے باتوں میں آ کر ہندوستان کے اندر کانگریس کا انتم سنسکار کر دیا جاتا ہے اور اسے ووٹ نہ دیا جاتا ہے تو ابھرنے والی پارٹی آٹومیٹک بی جے پی ہے اور بی جے پی کا ایجنڈا کیا ہے پہلے نمبر پر رام مندر کو تعمیر کرنا بی جے پی کا ایجنڈا ہے ہندو راشٹر بنانا بی جے پی کا ایجنڈا ہے رام سینا بنانا بی جے پی کا ایجنڈا ہے برسے کو ختم کرنا بی جے پی کا ایجنڈا ہے مسجد کے میناروں سے اذان کو ختم کرنا بی جے پی کا ایجنڈا ہے کہ مسجد کے باہر جو سطح بنتی ہیں ان کو ختم کرنا بی جے پی کا ایجنڈا ہے کہ گائے کی قربانی کو ختم کرنا اور گائے کے زبیحا کو ختم کرنا بتائیے کہ یہ اندرونی طور پر یہ لوگ پوری طریقے سے تیاری کر چکے ہیں ابھی حال کے اندر بارمبڑی کے اندر وہاں کے اسکولی سلیبس کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کو پیش کیا گیا تھا حضرت پیران پیر کی تصویر کو پیش کیا گیا تھا یہ پیش کرنے والے کیا نہیں جانتے کہ مسلمان اپنی ماں کو کٹا سکتا ہے اپنی آپ اولاد کی قربانی دے سکتا ہے لیکن مسلمان آقا کی بے حرمتی کو آقا کے خاکوں کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا یہ کیا کر رہے ہیں پتے پردہ کہ کس کبھی سلیبس کے اندر کبھی فلم کا نام اذان کبھی کلام پاک کیا اور آپ پٹاخوں کے اندر رکھ کر کبھی جو ہے چنچل گوڑا جیل کے اندر کلام پاک کے اور آپ کو پھاڑ کر بوٹوں تلے دبانا اور کبھی کلام پاک کے اور آپ کو سور کے خون کے اندر لت پت کر رہا ہوں حاجیو حاجیو حج کرنے والوں عمرہ کرنے والوں دیکھو ملتظم تمہارے ساتھ ہے دیکھو حتیم تمہارے ساتھ ہے دیکھو نبی کے لوگے کی جالی تمہارے پاس ہے دیکھو ریاض الجنہ تمہارے ساتھ ہے دیکھو گمبد قدرا تمہارے پاس ہے ارے ادھر دیکھو امی جان حضرت قطعت القبرا تمہارے سامنے آرام پروا رہی ہیں ارے ادھر دیکھو بہن حضرت فاطمہ آرام پروا رہی ہے ارے ادھر دیکھو حضرت عثمان غنی آرام پروا رہے ہیں ارے ادھر دیکھو امبی جان عائشہ آرام پروا رہی ہے ارے یہاں دیکھو صدیق مسکرا رہے ہیں ارے یہاں دیکھو فاروق ہنسے کھڑے ہیں ارے یہاں دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے غم کے آپ اپنے سینے پر بہا رہے ہیں اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ جہاں جورو کی بیماری تمہیں یاد ستائے جہاں بچوں کی یاد ستائے ایک عورت میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا اچانک بغل کے کمرے سے دھاڑے مار کر رونے کی آواز آئی میں نے کہا شاید کسی کا جنازہ نکل گیا کسی کی موت ہو گئی ہماری بیگم نے کہا ہم نے کہا کہ جاؤ کوئی خاتون ہے بات کر کے آؤ تو وہ عورت نے کہا ابھی ابھی میں تباہ کر کر اللہ کے قابل کو چمٹ کر ایک دعا کر کے آئی ہوں کہا کہ کیا دعا تم نے کی ہے مجاہدوں کے لیے کیا دعا کی ہے تم نے طالبان کے لیے کیا دعا کی ہے تم نے ملا عمر کے لیے کیا دعا کی ہے تم نے کشمیر میں ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں پر اس اس پر کی چادر ڈالنے والوں کے لیے کیا دعا کی ہے تم نے قیدوں کے اندر جو مظلومین آج جو ہے جن کی ہڈیوں کو چورا چورا کیا جا رہا ہے جن کے آنکھوں کے دودھ کو چھینا جا رہا ہے نہیں میں طواف کر رہی تھی پاکستان کی ایک فیملی بچوں کو لے کر طواف کر رہی تھی اسے دیکھ کر میرے بچے کی یاد تازہ ہو گئی ابھی کعبے کے کو چمٹ کر میں نے دعا کی اے اللہ جلدی سے مجھے میرے بچوں کو ملا دے کعبے سے بھاگنا چاہتے ہیں مکہ مکرمہ سے بھاگنا چاہتے ہیں آئے کیوں تھے میرے رب نے تمہیں مجبور کیا تھا میرے نبی نے تمہیں مجبور کیا تھا ارے جس نے مدینہ طیبہ کی توہین کی ایک بزرگ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی کے لیے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے سے نکلا ایک صاحب کو دیکھا <coughs> کھجور کی دکان کے پاس دکان کھلنے سے پہلے تحجد کے وقت موجود ہے میں نے کہا اللہ کے بندے یہ وقت تو کھجور کے ویپار کا نہیں نہ کہ خدا نخواستہ آ جائے کبھی اور کسی مقصد کے لیے دکان کھولے اور میری دکاندار سے بات چیت ہو جائے پھر اس کے بعد اذان ہوئی کہا کہ بھیا اللہ کے بندے یہاں اذان کے بعد دکانیں نہیں کھلتی نہ کسی مقصد کے لیے وہ اندر سے باہر نکل جائے اور میری بات چیت ہو جائے فرماتے ہیں فجر پڑھ کر آیا دیکھا اسی حالت میں اشراق پڑھ کر آیا تو دیکھا اسی حالت میں چاپ پڑھ کر آیا تو دیکھا اسی حالت میں بے تاب ہے جسے مچھلی کو سمندر سے نکالنے کے بعد تڑپتی ہے یہ تڑپ رہا ہے فرماتے ہیں ایسی بھی طرف کی کیا بات ہے دس گیارہ بجے نو بجے آٹھ بجے دکان کھل جائے گی اللہ کے بندے فرماتے ہیں کل میں نے اس دکان کے اندر کھجور کا سودا کیا تھا اور یہ مدینہ طیبہ کا باشندہ تھا جیسے ہندوستان کے اندر تول مول ہوتا ہے کہ اس نے سو کہا اس نے ستر پانچ کہا پچاس کہا پچپن کہا میں نے کہا ایک قیمت پر پہنچ کر وہ قیمت سے دکاندار راضی نہیں تھا زبردستی میں اس جھولے کو لے کر اور ریال کو ٹیبل پر رکھ کر پھینک کر آ گیا خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا حاجی تو نہیں جانتا تیرے پاس ریاض کی قیمت ہے اگر تجھے دولت اور ریاض کی قیمت تھی تو تم میرے مدینے میں کیوں آیا میرے مدینے کے باشندے اور تاجر کے دل کو کیوں دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیر و رشاد کرناٹک کا ایک ادارہ ہے وہاں نیئر ربانی ایک جو ہے اس کے ترجمات تھے ایک واقعہ ہمیشہ حج کے تربیتی بیانات کے اندر وہ کہا کرتے تھے کہ ایک حاجی مدینہ طیبہ کے اندر گیا اور دہی رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی دہی اس نے زبان پر رکھا تو کہنے لگا ارے بھائی اس کا باپ دہی ہمارے ہندوستان میں ملتا ہے ہر چیز کو سواریا میں کیا جی یہ بسن ہمارے ہندوستان میں آپ کو دیکھو جب ہندوستان میں رہنا تھا اللہ کے شہر میں کیوں گئے مدینے کے نبی کے مدینے میں کیوں گئے فرماتے ہیں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بزرگ کے فرمایا اس کمینے کو دھکا دے کر مدینہ طیبہ سے نکال دو جب مدینے کا دہی پسند نہیں تھا اور ہندوستان کا دہی پسند تھا تو آیا کیوں تھا یہاں پر یہ مدینہ طیبہ کا اکرام یہ مدینہ طیبہ کا اکرام یہ مکہ مکرمہ کا حجاج کرام آپ جا رہے ہیں ملتظم وہ جگہ ہے صفا ہے مروا ہے اور اللہ کے کعبے کے اوپر سے جو کرانہ نکلتا ہے حتیم میں پہنچتا ہے اور اللہ کے حضر اسود ہے متاف ہے یہ وہ مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے یہاں دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمات کے اندر جذبہ جہاد پیدا کروا دے جذبہ شہادت پیدا فرما دے دنیا کی پوجا کو ختم کر دے دنیا کی طلب کو ختم کر دے دنیا کی محبت کو ختم کر دے ہاں جب تم رو جو ہے لوٹ کر آؤ تو دنیا والے تمہیں دیکھ کر چودھری کی یاد چاند کی یاد کو تازہ کر دے اور تمہارے چہروں کو دیکھ کر حدیث کی یاد تازہ ہو جائے کہ اولیاء اللہ ازا روز ذکر اللہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے چہروں کو ارے اپنے نبی کے روزے کو دیکھا ہے امی جان کے روزے کو دیکھا ہے سوالات صحابہ کرام کے روزوں کی زیارت جنت البقی کے اندر آپ نے کی ہے کائنات کے قیمتی قبرستان جنت المالا میں قدم پڑا ہے جنت البقی کے اندر آپ کا قدم پڑا ہے جاتے ہوئے کچھ حاجی صاحبان کیا کرتے ہیں گھر میں دعوت کرتے ہیں ایک ریڈی میڈ مولوی کو بلاتے ہیں حضرت دعا کرو کیا دعا اندر سے جورو چیٹی دے کر بیچے حاضر حاجت بولتے خیریت و آفیت کے ساتھ جا کر خیریت آفیت کے ساتھ بھیڑستان میں آ تو یا ہندو زمین میں مرنا یہ خاص دعا کرو اللہ مجھے مکے میں قبول نہ کرے اللہ مجھے مدینے میں قبول نہ کرے ارے سعودی حکومت آنے سے پہلے جب غربت تھی الحمدللہ ہمارے اکادری اور ہندوستان کے کئی بزرگان دین جاؤ امداد اللہ مہاجر مکی جاؤ تمہیں حضرت مولانا آشیف جو ہے میرٹی جاؤ تمہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری صاحب یہ سب دعائیں کیا کرتے تھے یہ سب وہاں مرنے کی تمنا کیا کرتے تھے کچھ نصیب ہیں جن کی نماز جنازہ اللہ کے حرم کے اندر بیس لاکھ مسلمان اس کو سامنے رکھ کر یہ کہیں کعبے کو گواہ بنا کر اللہ مولا متاف کے اندر یہ میرا بھائی مردہ پڑا ہوا ہے یہ بیس لاکھ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اس کی مقبرت ہے کیا اس کی مقبرت صحابہ کے بغل کے اندر موت موت مانگو اللہ عمر زکنا شہادت فی سبیل وجل تنا فی بردی رسول اللہ شہادت بھی دے تیرے نبی کے شہر کی موت بھی دے کیا بھیڑستان میں مرنا چاہتے ہو کفرستان میں مرنا چاہتے ہو ارے قبرستان ہے وہاں سے رام نومی کا جلوس جا رہا ہے گنیش کا جلوس جا رہا ہے لنگے جا رہے ہیں بدکار جا رہے ہیں صحابہ کے بغل کے اندر آرام کر رہے ہیں اور گناگر عذاب کے فرشتے بھی آئیں گے عثمان غنی کے ابلتے ہوئے شہادت کے خون کے فوارے کو دیکھ کر واپس چلے جائیں گے وہ موت مانگو اور ہمارے مظاہر العلوم کے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب تین سال سے قانونی چارہ جوئی کر رہے تھے مدینہ طیبہ کو جانے کے لیے اب الحمدللہ پوری تیاری ہو چکی پچھلے ہفتے ہم نے فون کیا ابھی تو گئے نہیں تھے پتا نہیں یہ حضرات دعائیں کیا کرتے تھے یہ خوش نصیبی کی بات وہاں بچہ پیدا ہو جائے وہاں موت ہو جائے یہ دعائیں کروا کر مت جاؤ صحیح سالم جا کر صحیح سالم آؤ یہ دعا مت کراؤ دعا یہ کرو اللہ مدینے کے لیے قبول کروا لے اللہ مکہ مکرمہ کے لیے قبول کروا لے حضرات ہمارے جو ہے منتظم جلسہ اور انمسر صاحب حافظ ارشد صاحب جو سیکرٹری ہیں جمعیت علماء کے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ جو ہے سنجیدہ الفاظ کے اندر ہم اس کی وضاحت کر دیں تبلیغی جماعت کے بارے میں میں اپنے بیانات کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہو اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں میں نے اپنے تقریر کے اندر ایک بات کہی ہے کہ ملتظیم وہ جگہ ہے اللہ کے کعبے کیا دہلیز وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے میں صاف یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے تبلیغی جماعت کے خلاف کہا ہے اکابرین کی شام کے اندر گستاخی کی ہے تو تم دعا کر دو اے اللہ اندر شاہ کو کتے اور سور سے بدتر موت دے دے ورنہ جو لوگ آج کان کھول کر سن لو تبلیغ کیو تبلیغ کے دشمنوں اور دین کا ٹھٹا کرنے والوں اور دین کا مذاق کرنے والوں ہمارا دل جگتا ہے ہم نے تم کو دیکھ کر تبلیغ نہیں سیکھا ہم نے تم کو دیکھ کر فضال اعمال کو نہیں پہچانا ہمارے سامنے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا چہرہ ہے ہمارے سامنے حضرت مولانا شاہ محمد الیا صاحب رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں ہیں ہم تم جیسے بدو اور تم جیسے علماء دشمنوں اور تم جیسے مدار دشمنوں اور تم جیسے خانخواہ دشمنوں میں تو کہتا ہوں کوئی یہودی کتا اس جماعت کے اندر داخل ہو کر آج علماء کی نفرت پیدا کر رہا ہے خانخواہوں کی نفرت پیدا کر رہا ہے آج جو ہے یہ گلدستے کے جو پھول تھے ان پھولوں کو توڑ کر ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے مسل رہا ہے یہ تبلیغ کا دشمن ہے اگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ملتظم پر دعا کر دینا تبلیغ کے حق میں کون مفید ہے اے اللہ اسے عزت دے دے اور تبلیغ کے حق کے اندر لگا ہو نہ لگا ہو جو تبلیغ کو نقصان پہنچا رہا ہے حضرت مولانا محمد الیا صاحب رحمت اللہ علیہ کے کاف کو نقصان پہنچا رہا ہے تم وہاں دعا کر دینا خدا دیکھنے والا اگر مجھ سے نقصان ہو رہا ہے خدا کتے اور سور سے بدتر موت مجھے دے دے گا ورنہ وہ تبلیغی کتے جو تبلیغ کا نام لے کر آج تبلیغ کو بدنام کر رہے ہیں اور ڈیڑھ سو سال سے تبلیغ کی الفا کے اندر یہ بھی سیڑھی کے اندر علی باتا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نظام الدین تشریف لے جا رہے تھے آج کھل کر سن لو کہ منافق صدقہ بھی دے سکتا ہے منافق نماز بھی پڑھ سکتا ہے منافق چلہ بھی لگا سکتا ہے منافق تلاوت بھی کر سکتا ہے منافق صرف ایک کام نہیں کر سکتا اور وہ کام ہے جہاد کا نام لینا وہ کام ہے جذبہ شہادت وہ کام ہے اللہ کے راستے میں مرنا مٹنا آج ان کو جہاد سے نفرت ہے آج ان کو جہاد سے الرجی ہے اپنا کام جو کرتے ہیں اس کو جہاد سے تعبیر کرتے ہیں یہ نفاق کی کھلی ہوئی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اتر کر کہیں سے سواری سے پیدل جا رہے تھے لال قلعہ سامنے تھا آپ کے شاگردوں نے آپ کی خدام نے حضرت سے کہا حضرت یہ لال قلعہ ہے میرے رب کی و جلالت کی قسم آج جب جہاد سے منہ چراتے ہیں آج جذبے شہادت سے جی چراتے ہیں صحیح معنوں میں تمہارا لشکر الیاس کی لشکر ہے صحیح معنوں میں تم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے مکتب فکر کے حامی ہو تو ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ الیاس الیاس لال قلعہ کو اس وقت دیکھے گا جب الیاسی لشکر اس میں فوجی بن کر پرچم کو لہرائے گا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نفر اللہ عمر قدہ نے ایک مرتبہ قرار کیا حضرت آپ کے ساتھ میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ بیٹے تم جو مدرسے کا کام کر رہے ہو یہ کام کرو بڑے جو ستر پر پانچ سال کے بوڑھے اسی سال کے جو نہیں آ سکتے ان کے لیے میں کام کیا کروں گا ان مدارس میں ان خانخواہوں میں ان دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر جوڑ تھا آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر دین زندہ ہے اس کام سے زندہ ہے جمعہ میں آ کر ایک گھنٹہ بیٹھ کر منڈی جھٹکنے سے کچھ نہیں ہوتا خانخواہ میں جا کر ضرب لا الہ اللہ بول کر منڈی ہنانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں ہوتا جو بولنا ہے یہ فرعون ہے یہ ربکم لالا کا دعویٰ کرنے والے ہیں حضرت شیخ الاسلام کو مولانا الیاس صاحب نے سینے سے لگایا مولانا الیاس صاحب نے لال قلعے کے اندر کہا میں اسلامی پرچم دیکھنا چاہتا ہوں حضرت مولانا نے فرمایا یہ ہمارے کام کی سی ڈی ہے ہے اور انتہا یہ فیقون کہ دنیا کے چپے چپے سے کفر کا کا خاتمہ خاتمہ ہو جائے اسلام ہو جائے ہم حضرت مولانا صاحب کے جذبے کو لانا چاہتے ہیں اور بیدار کرنا چاہتے ہیں یہ شور اپنے کام کو نبیوں سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں بنگلور کے اندر ایک مسجد مزمل ہے اور وہاں مسیح العلوم مدرسہ حضرت حضرت مولانا مفتی شیب اللہ صاحب دامت برکات ان کے مدرسے کے مدرس وہاں پر تھے ایک تبلیغی صاحب بیان کر رہے تھے لوگوں لوگوں اب ہمارا کام پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ چکا ہے اور دلیل کے اندر کہنے لگے حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے کر پچیس تیس آدمی تیار نہیں کرے ہم ماہانہ جوڑ کرتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ آ جاتے بتائیے حضرت کے پاس جب یہ بات گئی حضرت نے فرمایا اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے ورنہ اس کے گھر کے اندر حرام کے پنڈلے اور حرام کے بلد الحرام پیدا ہوں گے اس قسم کی باتیں ہم روکتے ہیں ہم جماعت میں جانے سے منع نہیں کرتے ہیں ہم ہزار اعمال سے منع نہیں کرتے ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اگر کوئی انگلی دکھائے گا اس کا ہاتھ کاٹ لیں گے اگر کوئی آنکھ دکھائے گا یہ خنجر بنا کر انگلیاں اس کی آنکھ میں داخل کر کر اس کو جو ہے اندھا اور نابینا بنا دیں گے کہ سات کشتوں تک وہ یاد رکھے گا لیکن اس قسم کی باتیں جہاد کی باتیں علماء کی توہین کی باتیں مدارس کی توہین کی باتیں پیغمبروں کی احانت کی باتیں کشتی نو کہنا پیغمبروں والا کام کہنا جو شریع اصطلاحات کی توہین ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آج کی محفل کو بے پناہ قبول فرمائے میسور سے جو کرام حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنائے اللہ ان کے حج کو حج مقبول بنائے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول قبول فرمائے اللہ یہ حق پورے میسور کے لیے پورے کرناٹک کے لیے اللہ پورے عالم کے لیے ایک انقلاب کا ذریعہ بنائے اللہ ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے اللہ یہ جلسہ کرنے کرانے والوں کو قبول فرمائے ہماری حاضری کو قبول فرمائے عامر دان الحمد للہ